سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تاکہ میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر لاؤں میں آپ کے پاس پہنچ کر وہاں بیٹھ گیا آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا جو غنی ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا جو لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانے سے پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دے گا جس نے اللہ تعالیٰ سے کفایت چاہی اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرے گا اور اگر ایک وقیہ کی قیمت کا مالک سوال کرے گا تو وہ اسرار کے ساتھ سوال کرے گا جو اس کا حق نہیں ہے یہ سن کر سید نابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سوچا کہ میری یاقوتہ اونٹنی ایک وقعہ سے بہتر ہے اس لیے میں لوٹ گیا اور سوال نہیں کیا حدیث نمبر پینتیس سو چھ مسند احمد